ایک فرقی کو راہ دکھائی اور ایک فرقی کو گمراہی ثابت ہوئی انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شتانوہے کو والی بنا اور سمجھتے یہ ہیں کہ وہ پر ہے